محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بعض السابين اكرام انسان کو مسلمان کو اس بات کا علم ہو جائے مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے میدان محشر میں کیا معاملہ کریں گے اللہ نظر کرم کے ساتھ دیکھیں گے یا غضب کی نگاہ سے دیکھیں گے پل سراغ پر قدم لڑکھڑائیں گے یا پل سراغ پر بجلی کی طرح مسلمان گزر جائے گا لگتا تو یوں ہے نہ تو ہمیں اپنی آخرت کا احساس ہے نہ عذاب قبر کا یقین ہے نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی زندگی پر کوئی اعتماد ہے بھروسہ ہے اور یہ مولویوں کی باتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بولتے رہنا خبر کے بارے میں بولیں حشر کے بارے میں بولیں جیسے فلم والے اپنا کام کرتے ہیں ڈرامے والے اپنا کام کرتے ہیں گانے والے گویے اپنا کام کرتے ہیں ناچنے والی رنڈی اپنا کام کرتی ہے سیاست دان اپنا کام کرتے ہیں ہر یہ اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے احاطے میں کام کر رہا ہے انجینئر بلڈنگ بن رہا ہے پلمبر نل ڈال رہا ہے پینٹر پینٹ مار رہا ہے میکینک گاڑی کی مرمت کر رہا ہے تو مولوی خبر کے بارے میں نہیں بولے گا تو ودھان اور پارلیمنٹ ہاؤس کے بارے میں بولے گا اس کی ذمہ داری ہے بولے گا وہ اسے کیا معلوم کہ دنیا کیا ہوتی ہے چوروں کو پالنا بچوں کو پالنا دکانداری زمینداری قرض کا معاملہ لون کا معاملہ بینک کا چٹ فنڈ کا معاملہ کیا لینا دینا وہ تصویر کے بارے میں بولے مسجد کے بارے میں بولے قبر کے بارے میں بولے ہمارا ایمان اب یہیں تک ہو کر سمیٹ کر رہ گیا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اللہ دینا گزار ہو مانا آخرت کی کوئی بات اور اللہ کے ذکر کو چھیڑا جاتا ہے میدان محشر کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے قبر کی حالت کو بیان کیا جاتا ہے تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے رتے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے جسموں میں کب کپی تاری ہو جاتی ہے یہ اہل ایمان کی اہل جنت کی نشانی کبھی ایسی کب کپی ہمارے جسم میں ہوئی قیامت کی لاکی کو سن کر زیادہ سے زیادہ یہ ہوا مسجد سے نکلنے کے بعد ڈاو ہاتھ میں پپائی ہے کھانے کا کوئی کھانے کی کوئی چیز فروٹ ہے شربت ہے سیدھے ہاتھ میں بیڑی آج خبر کے بارے میں اچھی بات آئی اسی لیے آئی بات نہ تو نوازیوں کی تعداد میں اضافہ نہ تو داڑھی رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ قرآن نے کہا کہ کی تاری ہو جاتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی نماز کے لیے جاتے تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے یہ کون تھے حضرت حسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے تھے یہ کیا مطلب ہوا سارے جنتیوں کے سردار سیدہ شبابی کی جنتی الحسن والحسین یہ جو میرے دو نوازے ہیں جنتوں کے سردار ہیں اور ان کی حالت یہ ہے نماز کو جاتے ہیں کب کبھی جسم میں تاری ہو گئی ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی مسجد میں لوگوں نے شور کیا حسن نواز رسول آگ لگ گئی آگ لگ گئی آگ لگ گئی نماز کو توڑو علماء نے کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے جان لیوا کوئی چیز ہو بچھو آ گیا ہو سانپ آ گیا ہو اور ایک قیمتی چیز چوری ہو رہی ہو کسی آدمی نے بیوی کا زیور خرید کر مسجد آیا رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا چوری ہونے لگا زیور نماز کو توڑنے کی اجازت ہے جان جانے کا اندیشہ ہو نماز کو توڑنے کی اجازت ہے سارے گاؤں کے اندر واویلا مچ گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پورے خوشبو اور خزو کے ساتھ اپنے قیام کو مکمل کیا اپنے رخو کو مکمل کیا اپنے سجدے کو مکمل کیا اپنی نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد دیکھا ارے اللہ کیا ہو گیا ہو یہ تو آگ لگ گئی کیا حسن ہم تو چیخ رہے تھے فرمایا کہ آخرت اور جہنم کی آگ نے مجھے دنیا کی آگ سے غافل کر دیا یہ کون ہے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چہرے سے لے کر کمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کیے ہوئے تھے حضرت حسن چہرے سے لے کر کمر تک حضرت علی کی مشابہت کیے ہوئے تھے اور کمر سے لے کر تلبوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کیے ہوئے تھے جہنم کا سایہ اور جہنم کے دھواں کا ایک ہزار حصہ بھی آپ کے سر پر سے ہو کر گزرنے کی بھی امید نہیں لیکن حالت یہ ہے فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ نے مجھے دنیا کی آ جائے پولیس سے بلاوا آ جائے اور کوئی سمن آ جائے آدمی پڑھاتا پھرتا ہے کیا لکھا ہوا ہے کہیں میری گرفتاری تو نہیں ہوگی کہیں مجھے مجرم اور ملزم کے کٹہرے میں کھڑا ہونا تو نہیں پڑے گا بہت پریشان ہوتا ہے چودہ سو سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم جو ہے تمہارے نام موت کا وارنٹ دے چکے ہیں گرفتاری کا وارنٹ بریانی کھا کر یوں کہے کہ صاحب آج اڈلی ہم نے کھا لی یا پانی پی کر کوئی کہے کہ ہم نے آج چائے پی لی یا کوئی چائے پی کر کہے کہ صاحب آج ہم نے شربت کو پی لیا کوئی آدمی گرم پانی سے غسل کر کر کہے کہ آج میں ندی میں ڈبکی مار دیا اور کنویں میں ڈب ایسا تو نہیں کہتے جو چیز کرتے ہیں جو چیز کہتے ہیں اور جو پہنتے ہیں جو کھاتے ہیں اور جو استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں اپنا شعور اور اطراف رکھتے نہیں رکھتے کہیں ہوٹل میں گئے آپ تو نکلنے کے بعد واہ صاحب دل دے دیا تو دل خوش ہو گیا کیسے نہیں کہتے اور اگر بد مزہ کھانا ہو سالن ہو آج کا پیسہ تو حرام میں لگا جنتی اور جہنمی ہونے کی شناخت یہ ہے کہ جمعہ میں جب آتے ہیں دو رکعت جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یا دو رقاب تحیت الوضو پڑھتے ہیں یا دو رقاب تحیت المسجد نماز پڑھتے ہیں یا وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں یا یہ کہ آپ کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی جنتی کام کیا بیٹھ جائے میں نے کوئی جنتی کام کیا احساس ہوتا ہی نہیں ہوتا یعنی کھانا کھانے کے بعد کڑوا کھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس زبان میں کڑوی چیز کو چکا ہے میٹھا کھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس زبان میں میٹھی چیز کو چکا ہے کاٹا چبنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جسم میں کاٹا چبا ہے نرم بسترے پر سونے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ نرم گدے پر سویا ہے زندگی میں کبھی نماز پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ آج میں نے اپنے رب کو راضی کیا کبھی اطمینان ہوا یا اللہ اکبر کیا استعمت ہوگا نا پھر ذرا اپنے میں رکو میں گئے کمر میں درد ہونے لگا مچھر آیا اسے مارا موبائل آیا سامنے والا ٹی شرٹ پہن کر آیا گھڑی کے اندر گھنٹہ بجا آج تک اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کے بعد احساس ہوا آپ کو کہ آپ نے کیا کیا ہے جم میں جا کر ایکسرسائز کی ہے یا رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ نے رب کائنات کے سامنے تلاوت کی ہے سجدہ کیا ہے رکو کیا ہے دو رکعت نماز کافی ہے ہمیں پتہ دینے کے لیے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہماری طبیعت میں ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے ایک مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے کرنے کے بعد ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے رب سے کلام کیا ہے دیکھیے آدمی ٹیلی فون اٹھایا رنگ کیا سامنے والے نے اسے ریسیو کیا فون کو آن کیا اب وہ بات ہی نہیں کر رہا ہلو کھانا کھا لیا پانی پی لیا کب آؤ گے تو وہ کوئی جواب نہیں اس بات چیت میں کوئی مزہ ہے پاگل میں سن رہا تھا ادھر سے کوئی بات آ ہی نہیں رہی تھی خام تھا بلا مجھے ہانگ کے جا رہا تھا اور کہتا تھا یہ میری معشوقہ ہے میری محبوبہ ہے اور میری لیلا ہے میری ایک بات پر کچھ باتیں کرتی ہے ساری ساری رات گفتگو کرتی ہے میں نے سنا فون اوپن تھا ہیلو ہیلو کہتے جا رہا تھا اور جو ہے بنائے جا رہا تھا سلام کا جواب نہیں کیا کھایا جواب نہیں کب آتے ہو جواب نہیں اس کلام میں کوئی مزہ تم نے جو نماز پڑھی ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ ون وے ٹرافک ہے یہ ایک طرف طرفہ بات چیت ہے حدیث پاک میں آتا ہے دیکھو خوب غور سے سنو جنتی اور جہنمی ہونے کی نشانی حدیث پاک میں آتا ہے خان الحمد للہ اللہ تعالی حمیدنی عبدی جب بندہ نماز کے اندر یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کو پکار اللہ کو پکار رہے ہیں کون اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اللہ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی الرحمن الرحیم ہم نے کہا تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اصنا یا ابدی میرے بندے نے میری صنا کی میری بلند مرتبے کو بیان کیا یہ جو بات چیت ہو رہی ہے ون وے نہیں دو ہو رہی ہے ہم اللہ کو کہتے ہیں اور اللہ ہماری بات کا جواب دیتا ہے ہم مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ کہتا ہے بندے تیرا آنا مبارک ہو تو جنت کی طرف آ رہا ہے تو روشنی کی طرف آ رہا ہے تو ظلمات سے نور کی طرف آ رہا ہے تو جہنم سے جنت کی طرف آ رہا ہے آدمی شیر کھانے کے بعد کھٹا ہے میٹھا ہے معلوم کر سکتا نہیں کر سکتا آم کھانے کے بعد یہ آم کھٹا ہے یا میٹھا ہے معلوم کر سکتا نہیں کر سکتا مجھے اللہ کے لیے بتاؤ ٹھنڈے دل سے بتاؤ کہ دو رکعت نماز پکارے تو غار کے اندر سے کس کو پکارے مدد کے لیے بلائیں تو کسے بلائیں اب سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں بلا سکتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کو دعا کرنی چاہیے اور اس دعا میں اپنی زندگی کے کسی نیک عمل کا حوالہ دینا چاہیے تو ایک نے دعا کی اور کہا کہ یا اللہ میں رات میں آیا تھا تھکا ہارا تھا بھوکا تھا راستے کا انتظار کر رہی تھی اور پلکے کے ہوئے میرا شدت سے وہ منتظر تھی لیکن میں ماں کے پاس گیا تو ماں سو گئی تھی اور ہاتھ میں میں نے دودھ کا پیالہ لے کر کٹورا لے کر انتظار کر رہا تھا کہ ماں کو جگاؤں تو ماں کی نیند خراب ہو جائے گی چنانچہ صبح تک میں اسی حالت میں کھڑا رہا کہ میری بیوی بچوں کی بھوک کی قربانی میری تھکان اور میری مشقت اور میری جسمانی تکلیف کی قربانی میں نے تو جانتا ہے کرنا چاہتا تھا جس سے میں جنا کرنا چاہتا تھا میرے پاس اور بلّہ دینے کے لیے آئی تنہائی کی مولا میں نے کھڑکیوں کو بند کر دیا میں نے دروازے کو بند کر دیا اور میں نے اس سے کہا کہ دیکھ اب میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں اگر تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرے گی تو میں تجھے دوں تم کا دوں گا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ کی کسی مولک کی انہوں نے آج تک نہ کیا نہ قیامت میں کچھ کام آئیں گے محبت ہے لچوں سے لپنگوں سے ناچنے والوں سے گانے والوں سے مساجد کا مائک سسٹم دیکھو سجدے میں گئے کوئی آواز شروع ہو گئی اوپر آئے قیام میں شراب پڑنے لگے آواز نہیں کسی سگنل میں کھڑے ہو کر دیکھو دھن دھن دھن دھن ارے حضرت پچہتر ہزار کا تو سسٹم لگایا ہے اور اذان کی آواز پتلی گلی میں نہیں جاتی ہے فکر جو کار موت کا منہ ہے موت کی سواری کسی لاری نے لا کر ٹھوک دیا کوئی پیدل درمیان میں آ گیا بریک لگایا اور کھائی میں گر گئی پچہتر ہزار سوا لاکھ کا کون سے یل گھر میں یہ اتنے لاکھ کی یہ اتنے کا ساؤنڈ سسٹم یہ بیٹی کی شادی کے اندر اتنے اتنے انتظامات اور اللہ کے گھر میں حیال الصلاح حیال الفلاح معلوم ہوتا ہے کہ موسی نے کھانا ہی نہیں کھایا بالکل مائک نہیں نہ نماز میں مائک دیکھو اپنی گاڑیوں میں اپنے گھروں میں اپنی شادی خانوں میں مائک کا استعمال کس دھڑے سے کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں اس کا نظام ہمارا کیا یہ ایمان کی علامت ہے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج ایک میزے کے برابر سر کے اوپر ہوگا مر رہے ہو مر رہے ہو نا کیوں بھی دو روٹی تجھے نہیں مل سکتی ارے دو روٹی نہیں کما سکتا تو جب کما رہا یہ کیوں مر رہا ہے رات کے گیارہ گیارہ بارہ بجے دکان تھوڑا کھول کر رہا ہے سگریٹ لے رہا ہے اور صابن فروخت کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ میری بیوی کے لیے وہ جو زمین خریدی وہ جو جگہ خریدی وہاں مکان تعمیر اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے دیر سے کیا تھا اللہ نے کہا وہاں پر اہدا کا بھی سنا تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے نہ روزی ہم ان کو بھی دیں گے روزی ہم تجھے بھی دیں گے کتے روزی کا مالک تو نہیں روزی کا مالک روزی کے مالک ہم ہیں ہم پالنے والے ہیں صبح شام ایک دندا دوسرا دندا اس دندے کے بیچ میں وقت نکال کر چوتھا دندا کیوں میرے بچے میری بیوی میرا پریوار میرا گھر میرا خاندان لکھ کر رکھ لے جب سورج ایک بجے کے قریب ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی اللہ کے نام اعمال میں جب تولے جائیں گے یہاں پر برائیاں رکھی گئی اور یہاں نیکیاں رکھی گئی سو ہو گئے گنا نوت پر نو ہو گئے نیکیاں ایک نیکی کی ضرورت میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کیوں دھوکے میں پڑا ہے یا شوہر کی اولاد کام آئے گی قرآن کہتا ہے ہے سورہ یوم المر عقی وہ امی ہی وہ صاحبتی ہی بنی بھائی بھائی سے شوہر بیوی سے یہ سب دنیا میں میری ڈارلنگ میری لیلا میری جان میری دل کی دھڑکن یہ کپن کی گھاٹی تک میرے رب کی اور جلالت کی قسم یہ جورو تجھے سے کی نہیں دے پائے گی یہ اولاد تجھے ایک کی نہیں دے پائے گی تو جا کر پیچھے کہتا ہوگا کیا چوروں کی خدمت کرنا کیا چوروں کی غلامی میں چوروں کو نہیں پالیا تو کیا مودی صاحب کے باپ پالیں گے تو کہتا ہوگا لیکن کیا مت پتا چلے گا کہ چوروں کی فرما برداری اور چوروں کی حق کے لیے اولاد کے لیے آخرت کو تباہ کرنا جنت کا سودا کرنا کون سی عقل مند بات تھی یا بے وقوفی کی بات تھی لکھ کر رکھ لے رب نے جو ہماری بیوی کو پیدا کیا ہماری اولاد کو پیدا کیا اسی پیدا کرنے والے نے ارے تیری میری جورو کیا ساتھ دے گی تیری میری اولاد کیا ساتھ دے گی تیرا میرا باپ کیا ساتھ دے گا حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ نہیں دے پائیں گے لوت جنت کی وہ کافر ہو گئے چندرما کی پوجا کی وہ کافر ہو گئے ستاروں کی پوجا کی وہ کافر ہو گئے آپ کی پوجا کی وہ کافر ہو گئے ایک ایک خود کی پوجا کر کر وہ کافر تم چوروں کی پوجا کرو اولاد کی پوجا کرو دولت کی پوجا کرو سلطنت کی پوجا کرو سیاستدانوں کی پوجا کرو گھر پہ بالکل خلا میں ٹائلٹ میں جہاں پیشاب گرتا ہے پاخانہ گرتا بچائے گا یہ پتھر نہیں بچائے گی تمہاری ماں نہیں بچائے گی تمہاری بیوی نہیں بچائے گی تمہاری لو آلوا کس کے لیے اپنی آخرت کو قربان کر رہے ہو کس کے لیے اس جنت کو بھیج رہے ہو ارے روپیہ دے کر چیز خریدی جاتی ہے تم جنت دے کر رہے ہو یہ اولاد کے لیے نہیں کچھ نہیں کرے گی کرنا ہوتا میرا رب کہتا ماں بیٹے کو بچا لے گی بیٹا ماں کو بچا لے گا نہیں حضرت آسیہ جنت میں جائیں گی اور ان کا شوہر کلون جہن میں جائے گا نہیں بچا پائیں گے حضرت ابراہیم بیٹے جنت میں جائیں گے اور ان کا باپ جہنم میں جائے گا لاسی مل مینا مر اللہ کے لیے باپ مانگ لے میرے بیٹے تو ڈوبے گا تو جو ہے اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا مجھے نہیں دیکھا جائے گا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین اللہ نے کہا باپ بیٹے کی گفتگو ابھی مکمل ہونے نہیں پائی تھی اللہ نے طوفان کو وفا کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کی موج کو درمیان میں لایا باپ ہو گیا کشتی میں اور بیٹا ہو گیا برف ہونے والوں میں ایک نے کی وہ سنا ہوگا نا آپ نے قیامت میں جب نقصی نقصی کا عالم ہوگا لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام آپ کا نام اقبال ہو مرنے کے بعد کوئی اقبال رضی اللہ عنہ کہے گا مرنے کے بعد کوئی اقبال علیہ السلام کہے گا مرنے کے بعد کوئی اقبال رحمت اللہ علیہ اقبال کون وہ چندیا بیچنے والا اقبال کون گانے کا کام کرنے والا ہمارے ناموں کے ساتھ یہی نہ جڑا ہوا اور پیغمبروں کے ناموں کے ساتھ آدم علیہ سلام وسلام نو کس سے پیدا ہوئے عیسا کس سے پیدا ہوئے کا کام کرنے ایک بہت گیا تھا پلمبر کا کام کرنے مجھے بٹھایا تھا وہ چائے پلایا تھا شاید آج میری بات مان لے کمشنر کے گھر میں بیت الخلا صاف کر الیکشن میں کھڑے ہونے والے کتوں سے بھی مانگ کر آج بھیک دے رہے ہیں کوئی کھانا کھلا رہا ہے کوئی آئی کیمپ لگا رہا ہے کوئی میڈیکل کیمپ لگا رہا ہے کوئی اسکول کا یونیفارم دے رہا ہے ان کو پیدا کیا اور اپنے کائنات نے ان کی روزی ان کی عزت اور ان کی ذلت ان کی زندگی اور ان کی موت کی ذمہ داری اللہ نے لی پھر بھی قوم کے مان پر ڈاکہ ڈال رہے آج کھلا ہیں کیوں ووٹ لینا ہے لوگوں کو خوش کرنا ہے اگر کسی کو بریانی کھانے کا رمان ہو کسی کو چکن چلی کھانے کا رکھ جاؤ ووٹ میں کھڑے ہونے والے کسی بھی کتے سے لے دو وہ اپنی بچی ہوئی ہڈیاں ابھی ڈال دے گا ورنہ چھوٹا پیشاب بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا اور یہ ادنا رشتہ قائم کر کر آدمی شان پتی کرتا ہے حضرت آدم تو سوا لاکھ پیغمبروں کے قیامت کے دن قوم ہے نہیں حدیث یہ یہ حدیث ہے گل قوم جب جائے گی جب قوم کے بارے میں پریشانی ہوگی اور ایک نیٹے کے قریب سورج ہوگا اور نسی کے عالم میں ہوں گے کریں کیا کریں چلو چلو سب سے بڑے ابا ہیں بڑے ابا یہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی ابا ہیں یہ حضرت عیسا کے بھی ابا ہیں یہ حضرت کے بھی ابا ہیں تمام اولیاء تمام اختاب تمام ابدال تمام شہید تمام صحابہ تمام علماء تمام محدثین سب کہاں سے نکلے آدم چلو چلو بڑے ابا کے پاس بڑے ابا کے پاس سے ربنا بلمنا پوچھنا وہی لم سب پلنا برہنگنا لوگوں آج میرے پاس common کہ میرا غسل میرے اوپر واجب ہے ایک رات کی نئی رویلی دلہن کو اللہ کے لیے انہوں نے کیوں قربان کیا کیا ان کے اندر قوت مردان کی نہیں تھی الیاض ابی تم حکم العظلہ یا بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لائق نہیں تھے بات یہ تھی جس کو اللہ کے کلام نے سورہ گنا کے دوسرے رقو میں کہا لا کل حکم اخبار حکم ولا اللہ تمہاری بیوی بچے اور تمہارا مال تمہیں غافل نہ کرے ٹھیک ہے یہ بیوی جائے گی جنت کی بورے دے گی ایک صحابی میدان جنگ میں گئے جہاد کے لیے کافروں نے گھیر لیا اب پچاس ساٹھ کافروں نے گھیر لیا تو شہادت یقینی ہے تو صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا صحابہ کرام بچانے کے لیے بہت بڑا طبقہ آ گیا اور بہت بڑی کمک جو ہے ان کو بچانے کے لیے آ گئی تو وہ صحابی جو کافیوں کے گھیرے میں نظرے میں پھنس چکے تھے انہوں نے کہا تمہیں خدا رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تم مجھے بچانے کے لیے نہ میرے اور جنت کے درمیان تم درمیان میں حائل نہ بنو پردہ نہ بنو میری جنت کی روحیں مجھے بلا رہی ہیں بیوی نہیں تھی ان کی اولاد نہیں تھی بیوی سے پیار نہیں تھا اولاد سے پیار نہیں تھا رہے گی کتنے دن رہے گی دنیا میں کسی مرد کے مرنے کے بعد کوئی بیوی کتنے سو سال تک دنیا میں رہتی ہے کلام پاک کے تیسرے پارے میں سورہ نازیات کے دوسرے رقو میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم رو قیامت میں جائیں گے عالم برزخ میں جائیں گے اور جنت میں جائیں گے اس دنیا کی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے کہ ہم نے دنیا میں کتنی زندگی گزاری یہ میں نہیں میرا باپ نہیں پیدا کرنے والے رب کائنات نے اپنے ازلی ابدی وہ کلام جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کیا جس کا ایک نقطے کا انکار کرنا آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا فیصلہ کرو رب جھوٹ کہتا ہے یا سچ کہتا ہے رب کبھی جھوٹ کہا رب نے کبھی جوہری پالیسی کو استعمال کیا یوم نہ لم جسم اللہ اہلا او سا قیامت میں جانے کے بعد یہ زندگی جس کے لیے شیونگیں کی جاتی ہیں جس کے لیے جس پینٹ پہنا جاتا ہے جس کے لیے اللہ کے گھر کو اعلان کیا جاتا ہے لیے خدا کی جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں جس کے لیے جنت کا سودا کیا جاتا ہے جس کے لیے جورو کی غلامی کی جاتی ہے جس کے لیے اولاد کے لیے مرا جاتا ہے چھپر کا مکان کماتا کتا ساٹھ ستر روپے ہے کرائے کا چھپر کا جھوپڑی کا سلم ایریے کا اس نے جو بیٹے کے نام بیٹی کے نام فرض کیجیے اس کے بیٹے کا نام جو ہے حامد ہے حامد منزل باپ کا گھر نہیں ہے کل کرایہ دار لاکھ مار کر نکالے گا تو وہی پانچ سات ہزار روپے ایڈوانس دے کر لاکھ مار کر نکالے گا تو بیٹے کے اتنا کرائے کے مکان پر بورڈ لگایا ہے کہ یہ جو ہے کھلا منزل ہے یہ بیٹی کے نام کی منزل ہے کما کر کرنے والے وہ شان پتی کر رہے ہیں یہ کمانے کی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ان کے دلوں میں اوزاد کی غلامی اور چورو کے پیشاب پینے کا کتنا شوق ہے کہ فلم میں جھوپڑ پٹی میں چورو کے نام کی منزل کرایہ دار پیچھے پھرا کر رکو سجدے میں لاس مارے گا پاخانے کی جگہ جا کر نالے میں کیڑے کی طرح پڑے گا اس دکان کے اوپر چورو کے نام کی منزل جورو کا نام سمیا سمیا منزل جورو کا نام سلما ہے سلما منزل کتنی محبت ہے دیکھو نبی کے روزے کو یاد کیا یاد کیا میرے نبی کا روزہ کیسا ریاض الجنا کیسا اللہ کا کعبہ کیسا ہر وقت پرس کھولو بڈی کی تصویر لاکٹ دیکھو جو کی تصویر پر گھر میں بیٹھ میں دیکھو وہاں پر جو ہے ایک ادھیڑ عمر والی کی تصویر مر رہا ہے مر رہا ہے ایک نیکی نہیں دے پائے گی اور تیرے مرنے کے بعد یا میرے مرنے کے بعد میری چورو میرے بچے لمبی مدت نہیں رہیں گے اگر کسی نے حضرت نو علیہ السلام آج ہماری زندگیوں کا اوریج کتنا ساٹھ پر تین سال اس لیے کہ اس امت کے پیغمبر کی امت جنہوں نے زندگی کے ہزاروں سال لگائے ان کی زندگی قیامت میں جانے کے بعد ایک رات لگے یا ایک چاش کا وقت لگے ہم اگر پچاس سال میں مرے بیس سال کے بعد ہماری بیوی آئے وہ بیس سال کی کیا حیثیت اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو کیوں برباد کریں ہم اپنی جنت کو کیوں دیتا وہ تو ایک نہیں دیں گے اللہ نے کہا اللہ نے کہا ان کے لیے ہم اپنی نماز کو چھوڑیں اپنے روزوں کو چھوڑیں اپنی آخرت کو تباہ کریں بہت سے عمل مندی کا ہے ایک آدمی کو چائے پینے کی خواہش ہوئی اب اس نے دیکھا ادھر ادھر کہیں چائے نہیں مل رہی ہے اس نے کہا کہ چلو صاحب میرے پاس گر بھی ہے چائے بنانے کی چا کا پتا بھی ہے پانی بھی ہے دودھ بھی ہے شکر بھی ہے چائے بنا لو لیکن آگ سلجھانے کے لیے کوئی چیز نہیں نہ لکڑی نہ کپڑا اور نہ کوئی ایندھن اب اس کے جیل کے اندر ہزار ہزار روپیہ کی گڈی ہے اب اس نے ان نوٹوں کو جلایا اب بتلائیے سوا روپے کی چائے کے لیے اگر کوئی آدمی دس ہزار روپے جلاتا ہے سن کر کیسے ہو رہا ہے آپ کو سوا روپے کی چار سے کم سے کم طلب تو مل گئی اس جورو کو جنم ہے کچھ کرنے کے لیے اس اولاد کو دنیا کے کچھ سیکنڈ سکی دیکھنے کے لیے تم جنت دے رہے ہو اسے تو چائے پی کر طلب مٹ گئی تمہیں جنت دے کر جہنم کا لوگ ملے گا جہنم کے انگارے ملیں گے نہیں کسی کو کام نہ دی اور قیامت تک یہ دنیا کسی کو ساتھ نہیں آنے گی کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی ایک خلیفہ گزرا ہے مسلمانوں میں کیا دولت دیکھے ہیں کیا کیا دیکھے یہ بلڈنگوں کو گرتے ہوئے یہ عمارتوں کو ٹہتے ہوئے یہ آبادیوں کو خالی ہوتے ہوئے یہ گھروں سے جنازے نکلتے ہوئے مزے لیے تو ہمارے بڑے نواب بڑے شہید شاہ وہ پان کی تو کھاتے تھے نواب علی شاہ جن سو سو بیویوں کو استعمال کرتا تھا کھا لیں گے اور چاٹ لیں گے ہر انسان کا کتنا پانی ہو جاتا ہے موت کے سامنے خلیفہ کاشن بھی کو جب اس وزیر نے اس ہوا کو اڑانا چاہا سکرات کی حالت میں گور کر جو دیکھا وزیر بے ہوش ہو کر کے گیا اتنا روک تھا سکرات کی حالت میں اتنا دبدبا تھا میرے اوپر وہ ہوا اڑاتا ہے سمجھتا ہے میں مر جاؤں گا مرنے والے کو زندگی کی آس وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے ڈاکٹر کہتا ہے اسے نکالو گے تو مر جائے گا اشارے سے کہے گا لگنے دو یہی پیشاب پاخانہ کروں گا اسی گندی دنیا میں رہوں گا مجھے آقا سے نہیں ملنا ہے مجھے حوصلے کا پانی نہیں پینا ہے مجھے صدیق کو فاروق کو نہیں دیکھنا ہے مجھے اما عائشہ کے پاس نہیں جن جانا ہے اسی اڈوانی کے بوت کو پی کر دنیا میں رہوں گا ٹھاکرے کا جھوٹا کھا کر رہوں گا کتنی محبت یہ جو جس کے گردے فیل ہو گئے جس نے موت کے پیالے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ نہیں جا سکتا فلسطین وہ نہیں جا سکتا چلو بھائی تمہاری زندگی تمہاری جوانی جوڑوں کے لیے کم سے کم موت تو دے دو فلسطین والوں کے لیے کم سے کم اب تو مرنا ہے یقینی ہے ڈاکٹر نے کہا مال خلاف ہو گئے اب جیتا کی جی لے دو دن چار دن اسے کیا بھی منائی رکھو کرو انہیں گوشت کھاتا کھاتے انہیں پیتا پی دے اسے منائی نہ کرو موت آ گئی تو کم سے کم اللہ کے راستے بھی جا کر شہید تو ہو جاؤ وسیعت کرو زندگی نہیں دے سکتے موت تو دے دو اچھے گردے کٹنیاں نہیں دے سکتے اچھا دل نہیں دے سکتے اچھا خون نہیں دے سکتے اچھا دماغ نہیں دے سکتے برین ٹیومر آ گیا برین کینسر آ گیا کہو اپنی اولاد سے مجھے کسی طریقے سے افغانستان بھیجو عراق بھیجو امریکہ کے کتوں کی محفل میں داخل ہو کر میں شہادت نوش کر کر سینکڑوں کتوں کو قتل کر دوں گا زندگی جاتے دیکھ رہے باپ تو جی کھیڑے میں بولتی جڑی بوٹی دیتا جا کر تھو ہے لانت ہے ایسی گندی دنیا پاخانہ کھانا چاہتے ہو پاخانہ کھانا چاہتے ہو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سورج جمعہ کے پہلے رکو میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں پتمند کا تم ساندھی ان سے کہو کہ یہ ایک مرتبہ زبان سے اے اللہ ہمیں موت دے دے نہیں نہیں موت کا نام نہیں دیتا کتنا کی کان نہ یوم یوم نہ لم یل بکو اللہ شیعہ بہت تو اس میں پورے گاڑیاں پورے کارخانے پورے زمینوں کے کروں کی زمین سوا سو ایکڑ زمین آم کے لامہ جام کے لاہوا ایک رات کے لیے کیا کرتے دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے تمہارا جنازہ اٹھتا نہیں ہوتا ہم بھی دیکھیں گے تمہاری بیوی بیوہ ہوتی نہیں ہوتی ہم بھی دیکھیں گے اولاد یقین ہوتی نہیں کب تک یہ دنیا صاف نہیں کیا ہے دنیا نقلی سیمنٹ لگا کر سیمنٹ کے موٹے پر آئی ایس آئی کا ٹھپا لگا کر بلڈنگ بن لی ایک جھٹکا آیا سات منزلہ عمارت زمین ہو گئی جس کے ہزاروں پردے بارہ ہزار پردے سونے کے چہرے میں وہ جلال ہمارے چہرے میں وہ سوڈے کا گلاس کا آئینہ وہ روز داخلہ ہے تو بھی آئینہ کٹا کو ڈالنے تک انہیں کو رکھا جھریاں ہزاروں بیماریاں اور وہ جلال کے تکرار کی حالت میں وزیر چہرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا کیسی زندگی نہیں گزاری ہوگی دہال تو ہونا تھا دہال ہو گیا آپ اوپر پڑی ہوئی تھی دوسرا وزیر آیا کون ہے خلیفہ واقف ملا کون ہے پینتیس ہزار پردوں کو پار کر کر اس تک جانا ہے سیکورٹی کی یہ حالت ہے کون ہے ساڑھے بارہ بارہ ہزار پردے گوشت کے لگے ہوئے ہیں کون ہے خلیفہ باقی ملا جسے مچھر پر نہیں مار سکتا مکھی بھی منا نہیں سکتی کچھ لمحوں کے بعد میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آ جاؤ مسجد کی طرف چھوڑ دو تلاش دے دو ہر جمعہ کہتا ہوں تم تلاش دینے تیار نہیں ہو تم تلاش نہیں دو گے تمہاری بیوی کو کوئی چھین کر لے جائے گا یہ دولت جو تمہاری بیوی ہے یہ مکان جو تمہاری بیوی ہے یہ جائیداد جو تمہاری بیوی ہے اسے کوئی چین کر لے جائے گا اس لیے کہ ہمارے دادا کی پراپرٹی کو آج ہمارے دادا نہیں بیٹھا ہے مجھے معلوم ہے میں اپنے گھرانے کی حالت بتاؤں گا ہمارے گھر کی خواتین ہمارے گھر کی عورتیں پیٹ کو مار مار کر جسم میں سیچرے ڈال کر انہوں نے جس گھر کی تعمیر کی تھی میرے رب طلاق دے دو روٹی مقدر ہے حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب تین ماہ کا ہوتا ہے روح پڑتی ہے اسی تین تین مہینے بعد اللہ تعالیٰ اس کی ذلت عزت اور اس کی روٹی اور اس کی زندگی اور موت کو ہمارے رب نے ہماری ماں کے پیٹ میں تین مہینے کے بعد ہی لکھ دیا پیدا ہونے کے بعد نہیں لکھا کرائے پر دے دیا اور اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اس نے مدارس پر چھاپے لگوائے اس نے مساجد کے اندر فہرست کروائی اس نے سات ساڑھے سات ہزار نہتے معلوم صرف قال اللہ قال رسول پڑھنے والی عورتوں کے خون سے گلیوں کو رکھ دیا اس نے کربلا کی تاریخ کو دوہرائی مدینہ منورہ کے عالم نے استخارہ کیا بعد میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا انجام بتا دیا گیا معذول اور مقتول یہ دو لفظ دکھائی دیے معذور کے معنی یہ ہیں کہ ذلت کے ساتھ عہدے سے دوش کر دیا جائے گا ملک سے نکالا جائے گا یا یہ کہ بڑی ذلت کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا دونوں انجام آج قوم نے دیکھ لیا اب وہ عزت نہیں رہی جن ججوں کو اس میں قید و بند کے اندر ڈالا تھا حکومت وقت نے سب سے پہلے ان جنوں کو آزادی دے دی اب یہ سوچ رہا ہے کہ امریکہ کے ورجینیا میں اپنے کتے کو لے جا کر اپنی فیملی کو لے جا کر پاکستان سے دور امریکہ کی پناہ میں زندگی گزار کر وہی یہودی موت مر جائے اللہ تبارک تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے بزرگ کے خاص ہیں یہ لفظ بتا دیے معذور او مقصول یا تو اس کو سبک سبکدوج کر دیا جائے گا عہدے سے ہٹا دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا عزت سچ بعد اور سب سے ساتھ الگ ہونے کے بعد کیا کی ڈاکٹر ذرا پیشاب نہار پیٹ کا چکر نے بولیا نماز تو نہیں آؤ گے جو رو بچہ کا پیشاب لے کر میں جانا پڑے گا پیشاب کو ڈھونا پڑے گا پکانے کو ڈھونا پڑے گا آؤ جنت کی ہوا ہے یہاں آؤ جنت کی فضا ہے یہاں ہے اسامہ بن لادن لادن کے بیٹے اسامہ اور ایک ہے دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے Osama bin England Osama bin London وہ لادن تھے یا لندن تھے اسامہ بن لادن اور اسامہ بن لندن میں کتنا فرق ہے یہ جو روشن خیال مسلمان ہوتے ہیں کہ مسلمان ہے نا روشن خیال داڑھی مٹا کر تاری لگا کر انگریزوں کا منہ پہن کر اور اپنی بیوی کو پرکٹی بنا کر بغلے دکھا کر کمر دکھا کر روشن خیال مسلمان ہے یہ جو اسامہ اور انگلینڈ کی ایف بی آئی کو اور پولیس محکمے کو اور انٹیلیجنس کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے چال چلی اسامہ بن لنڈن بن کے معنی آتے ہیں بیٹے کے اسامہ بن لادن کے معنی لادن کا بیٹا اسامہ اور اسامہ بن لندن کے معنی لنڈن کا بیٹا اسامہ میں آپ کو ابھی جمعہ بتاؤں گا لادن کے بیٹے اسامہ کے کارنامے آسمانوں کو چھونے والے اور جس نے دنیا کو کیا اور حالانکہ